اے رب ہمارے ہم اس پر آمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابے ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دئی والوں میں لکھ لے